ہم خوب جانتی ہیں جس لیے وہ سنتی ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں جبکہ ظلم کہتے ہیں تم پیچھے ناؤ چلے مگر ایک اسی مرد کے جس پر جادو ہوا